الباب السادس والثلاثون باب النفقة على العيال پر خرچ کرنے کا بیان اللہ تعالی نے فرمایا اور باپ پر جس کا وہ بچہ ہے ان کا یعنی دودھ پلانے والیوں کا کھانا اور لباس ہے دستور کے مطابق لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله الله لا يكلف نفسا إلا ما آتاها اور فرمایا چاہیے کہ خرچ کرے کشائش والا اپنی کشائش یعنی وسعت کے مطابق اور جسے اس کی روزی نپی تلی ملتی ہو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی دی ہوئی روزی میں سے اس کے موافق خرچ کرے اللہ تعالی کسی نفس کو اس سے زیادہ کا مکلف یعنی ذمہ دار نہیں بناتا جتنا اس نے اسے دیا ہے فهو يخلفه وهو خير الرازقين اور اللہ تعالی نے فرمایا تم جو کچھ بھی خرچ کرو اللہ اس کا عوض دنیا یا آخرت میں عطا فرماتا ہے وعن ابی حریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهلك أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهلك رواه مسلم حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وہ دینار ہے جسے تو اللہ کے راستے میں یعنی جہاد میں خرچ کرے اور ایک وہ دینار ہے جو تو کسی گردن کے آزاد کرنے میں خرچ کرے اور ایک وہ دینار ہے جو تو کسی مسکین پر صدقہ کرے اور ایک وہ دینار ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے ان میں سب سے زیادہ اجر اس دینار میں ہے جو تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرے مسلم وعن عبد الله ويقال له ابو عبد الرحمن ثوبان بن مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أفضل دينار ينفقه الرجل دينار ينفقه على عياله ودينار ينفقه على دابته في سبيل الله ودينار ينفقه على أصحابه في سبيل الله رواه مسلم حضرت أبو عبد الله اور بعد کے نزدیک ابو عبد الرحمن ثوبان بن بجدد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آزاد کردہ غلام سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افقل دینار جو آدمی خرچ کرتا ہے وہ دینار ہے جسے وہ اپنے بال بچوں پر خرچ کرے اور پھر وہ دینار ہے جو اللہ کے راستے میں اپنی سواری پر خرچ کرے اور تیسرے نمبر پر وہ دینار ہے جسے اللہ کے راستے میں اپنے ساتھیوں پر خرچ کرے مسلم وعن ام سلمت رضی اللہ قالت قلت رسول اللہ ولست بتاركتهم هكذا وهكذا إنما هم بني فقال نعم لك أجر ما أنفقت عليهم متفق عليه حضرت ام سلم رض اللہ بیان فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر میں ابو سلمہ اپنے پہلے خاوند کی اولاد پر خرچ کروں تو اس میں میرے لیے کوئی اجر ہے میں ان کو اس طرح تو نہیں چھوڑ سکتی کہ وہ تلاش رزق میں ادھر ادھر پھرتے پھریں آخر وہ میری اپنی اولاد ہیں آپ نے جواب ارشاد فرمایا ہاں ان پر جو کچھ خرچ کرے گی اس میں تیرے لیے اجر ہے بخاری و مسلم وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه في حديثه الطويل الذي قدمناه في أول الكتاب في باب النية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له وإنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى حتى ما تجعل في في امرأتك متفق عليه حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اپنی اس طویل حدیث میں جسے ہم پہلے کتاب کے آغاز میں نیت کے باب میں بیان کر آئے ہیں روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تم جو کچھ بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے اس پر تمہیں ضرور اجر دیا جائے گا حتیٰ کہ اس لقمے پر بھی جو تم اپنی بیوی کے منہ میں ڈالو گے بخاری و مسلم وعن مسعود عن وسلم قال الرجل على يحتسبها فهي له متفق عليه حضرت ابو مسعود بدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آدمی اپنے اہل و عیال پر ثواب کی نیت سے خرچ کرتا ہے تو وہ اس کے لیے صدقہ شمار ہوتا ہے بخاري ومسلم وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يضيع من يقوت حديث صحيح رواه أبو داود وغيره ورواه مسلم في صحيحه بمعناه قال كفى بالمرء يحبس يملك قوته حضرت الله بن بن عاص آس اورنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدمی کے گنہ گار ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ جن کی روزی کا ذمہ دار ہے ان کے حقوق کو ضائع کر دے یعنی ان کے نان نفقہ میں کوتاہی کرے یہ حدیث صحیح ہے اسے وغیرہ نے روایت کیا ہے اور مسلم میں بھی اس کے ہم معنی روایت ہے جس میں آپ نے فرمایا آدمی کے لیے یہی گناہ کافی ہے کہ وہ جس کی خوراک کا ذمہ دار ہے اس سے ہاتھ روک لے وعن ابی رضی اللہ عنہ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ملكان ينزلان فيقول أحدهما اللهم أعط منفقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعط ممسكا تلفا متفق عليه حضرت ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر دن جس میں بندے صبح کرتے ہیں دو فرشتے اترتے ہیں ان میں سے ایک کہتا ہے اے اللہ خرچ کرنے والے کو اس کا بدل عطا فرما اور دوسرا کہتا ہے اے اللہ روک کر رکھنے والے کے مال کو ضائع فرما دے بخاري ومسلم وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اليد العليا خير من اليد السفلى وابدأ بمن تعول وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى ومن يستعفف يعفه الله ومن يغنه الله رواه البخاري ابو ہی سے روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلند ہاتھ یعنی دینے والا ہاتھ نچلے ہاتھ یعنی مانگنے والے ہاتھ سے بہتر ہے اور خرچ کرنے کی ابتدا ان لوگوں سے کر جن کی دیکھ بھال کا ذمہ دار تو ہے اور بہترین صدقہ وہ ہے جو تونگری یعنی بے نیازی کے بعد ہو اور جو سوال یا حرام سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اللہ اسے بچا لیتا ہے اور جو بے نیازی چاہے اسے اللہ غنا و تونگری سے نواز کر بے نیاز کر دیتا ہے بخاری